وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوانوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو مرد عورتیں اور ننے ننے بچے یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دیجیے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دیجیے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنائیے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو یقین مانو کہ شیطانی حیلہ بالکل بودا اور سخت کمزور ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد فرض ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی راہ کے جہاد کی رغبت دلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ کمزور بے بس لوگ جو مکے میں ہیں جن میں عورتیں اور بچے بھی ہیں جو وہاں کے قیام سے اکتا گئے ہیں جن پر کفار نت نئی آفتیں توڑ رہے ہیں جو محض بے بالوں پر ہیں انہیں آزاد کراؤ جو بےکس دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اس بستی یعنی مکے سے ہمارا نکلنا ممکن ہو مکہ شریف کو اس آیت میں بھی قریہ یعنی بستی کہا گیا ہے جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وہ کہ ائیمن قریت ہی اشد و قوت امن قریت ہی کلت ہی اخراجت کا یعنی بہت سی بستیاں اس بستی سے کہیں زیادہ طاقت و قوت والی تھیں جس بستی سے یعنی بستی والوں نے اے نبی آپ کو نکالا مکے کے رہنے والے کافروں کے ظلم کی شکایت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارا ولی اور مددگار اپنے پاس سے مقرر کیجیے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اور میری والدہ یعنی ام الفضل رضی اللہ عنہ بھی انہی کمزوروں میں تھے اور روایت میں ہے کہ آپ نے المصطفین من الرجال والنساء والولدان آیت پڑھ کر فرمایا میں اور میری والدہ بھی انہی لوگوں میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایماندار اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اور اللہ کی رضا جوئی کے ماتحت جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی اطاعت میں لڑتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ شیطان کے دوستوں سے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں دل کھول کر جنگ کریں اور یقین مانے کہ شیطان کے ہتھ کنڈے اس کے مکرو فریب سب نقش بر آب ہیں یعنی بودے کمزور بے پائیدار حقیر اور بے وقات